حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چھ